الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات أعمالنا يهده الله الله الله فلا فلا مضل له له له يضلل هادي وأشهد وأشهد أن أن لا لا إله إلا إلا وحده شريك محمدا عبده ورسوله يا يا أيها أيها الذين آمنوا اتقوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون الناس ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها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 وعادنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعدة بليغة ضرفت منها الوعيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنه موعدة مودع فأوسنا قال أوسيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا علي بالنواجذ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ رواه الإمام داود الترمذي أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح معزز حاضر جمعہ دینی ملی بھائیوں بزرگوں دوستو آپ کے سامنے میں نے اخیر میں ایک چھوٹی ایک روایت پڑھی ہے ایک حدیث جو بڑی مشہور حدیث ہے جسے آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چند باتوں کی وصیت فرمائی ان وصیتوں پر عمل کرنے سے انسان کی دنیا بھی صحیح رہتی ہے اور آخرت بھی سمرتی ہے میں چاہتا ہوں کہ مختصر سے وقت میں آج کے اس خطب جمعہ میں اسی حدیث کی مختصر طور پر شرح اور تفسیر آپ کے سامنے کروں حدیث روایت کرنے والے ارباد بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت پر ہمیں نصیحت کیا ودنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بلیغہ بلیغ نوت نصیحت کی پر اثر نصیحت کی اور اس قدر آپ کی نصیحت میں اثر تھا کہ لوگوں کی آنکھیں بہہ پڑی اور لوگوں کے دل دہل گئے نصیحت کا مطلب یہ ہوتا ہے لوگوں کو ڈرانا رغبت دلانا اللہ کے عذاب سے ڈرانا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف لوگوں کو بلانا رغبت دلانا ابھارنا اسی کو نصیحت کہا جاتا ہے تو آپ نے بڑی پر اثر نصیحت فرمائی اور آپ کی زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی تھی اللہ نے آپ کو جوام الکلی متا فرمایا تھا جس سے آپ کی نصیحتوں میں آپ کے کلام میں اثر آنا ضروری ہے تو لوگوں کی آنکھیں بہ پڑی اور لوگوں کے دل دہل گئے لوگوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ یہ آخری جو انسان سفر کرنے والا ہوتا ہے مودع جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے کسی کام پر مہم پر جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کی وصیت ہے یہ ایسا لگ رہا ہے کیونکہ جب آدمی آخری وقت وصیت کرتا ہے تو اس کے اندر جامعیت ہوتی ہے اور اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے اور اس میں تاثیر ہوتی ہے لوگ بڑے غور سے ان باتوں کو سنتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی مسافر کی وصیت ہے جو اپنے پیچھے لوگوں کو چھوڑ کر کے جاتا ان کے لیے وصیت اور نصیحت کر رہا ہے تو صاحب کرام نے کہا کہ ہمیں آپ وصیت فرمائیے تو آپ نے چند باتوں کی وصیت فرمائی کیا وصیت فرمائی سب سے پہلی وصیت تھی وسیع کم اللہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوا کی وصیت کرتا ہوں یہ سب سے اہم وصیت ہے یہ پورے دین کی گویا کہ آپ نے ان کو وصیت فرمائی تقوا کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے درمیان اللہ کے عذاب کے درمیان کوئی آڑ بنا لے یعنی ایسا عمل کرے جس سے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لینا یہی بہت بڑی کامیابی ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کے بعد جہنم سے بچنے کے بعد انسان کو جنت ملے گی فمن عن النار انار خل جنت فقد فاض جسے جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا تو جہنم سے بچنے کے بعد جنت ملے گی کیونکہ جنت جہنم کے بعد ہے تو ان اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو انسان کو جہنم کے اندر لے جائیں اور وہ اعمال کرنا ہے جو انسان کو جنت کے اندر لے کر کے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آڑ بلا لینا دیوار قائم کر لینا اللہ کے عذاب کے درمیان اسی کو تقوا کہا جاتا ہے کیسے چیز ہمارے اندر پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اور اس کی فرمودات پر عمل کر کے اور جن چیزوں سے اللہ نے اور اس کے نبی نے منع فرمایا ان چیزوں سے دوری اختیار کر کے انسان کے اندر تقوا پیدا ہوتا ہے اور یہ وصیت اللہ رب العالمین نے ہر امت کو کی ہے سب کو یہ وصیت فرمائی کیونکہ یہی اصل ہے اور یہی جامع ہے اور یہی ہم سب سے مطلوب ہے انسان اگر تقوا پیدا ہو گیا تو اس کی گفتگو میں اس کے کردار میں اس کے عمل میں چلنے پھرنے میں وہ کتاب و سنت اور حدیث اور سنت اور دین کے مطابق ساری چیزیں انجام دیتا ہے تو یہ بہت ہی اہم بنیادی وصیت ہے تقوا کی تقوا والوں ہی کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت بنائی ہے اللہ فرماتا ہے کہ جنت کے تعلق ہے کہ جنت کے وارث وہ ہوں گے جو متقی ہوں گے وارث کا مطلب کیا ہوتا ہے وارث جو اپنے سے پہلے کے مال کا وارث ہو بعد میں آئے اس کو وارث کہا جاتا ہے جنت میں کون تھے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے اب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت سے نکالا دنیا کے اندر آئے تو جنت ہماری میراث ہے ہماری وراثت ہے جنت لیکن وراثت کب ملے گی جب آپ جنت میں جو پہلا شخص تھا اس کے مطابق آپ کی زندگی ہماری گزرے گی تب جنت ملے گی نبی حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی تمام دنبیوں کا دین ایک رہا دین اسلام دین توحید دین میں کوئی اختلاف نہیں تھا کسی نبی کے اندر لہذا توحید بنیاد ہے دین کی شرک سے بچنا بنیاد ہے دین کی یہ چیز جس کے اندر ہوگی وہ جنت کا مستحق ہوگا وراثت ہے یہ اسی دین پر رہنا جو دین حضرت آدم علیہ السلام کا تھا نبیوں کا دین تھا اور ان کا دین دین توحید تھا تب جا کر کے انسان کو جنت ملے گی جیسے والدین ہوتے ہیں والدین کے مال کا وارث اولاد ہوتی ہے لیکن اگر اولاد اپنے والدین کے دین کو چھوڑ دے تو اپنے والدین کے مال کی وارث نہیں ہوتی ہے معلوم ہے نا مسئلہ یہ اگر کوئی نعوذ باللہ من مظالب اولاد میں سے کوئی کافر ہو جائے دین سے مرتد ہو جائے اپنے والدین کے مال کا وارث نہیں ہوگا اپنے جس کا وارث بن رہا ہے اس کے دین کو اس نے چھوڑ دیا اس لیے وارث نہیں ہوگا وہ لہذا جنت کے ہم وارث کب بنیں گے جب جب امبیوں امبیا کا جو دین تھا دین توحید اس کے مطابق ہمارا عمل ہوگا تب ہم جا کر کے جنت کے وارث بنیں گے نور من من کان تقیہ اللہ نے فرمایا کہ جنت کے وارث ہم کو بناتے ہیں جو متقی ہوتا ہے تقوا والا ہوتا ہے تو تقوا کی وصیت بہت اہم ترین وصیت ہے یہ جامع وصیت ہے پورے دین کو شامل وہ سمے و تا دوسری وصیت آپ نے فرمائی کہ سنو اور اطاعت کرو کس کی جو تمہارے مسلم حکمراں ہیں ان کی باتوں کو سنو پہلے اس کے بعد اطاعت کرو دو چیز ہے ایک سننا اور ایک اطاعت کرنا ہے منافقین باتیں سنتے تھے اللہ کے رسول کے لیکن اطاعت نہیں کرتے تھے تو اگر کوئی باتیں سنیں لیکن بات نہ مانیں گویا کہ اس کے اندر منافقوں کا عمل پایا جاتا ہے یہ منافقوں کا کردار ہے کہ سن کر کے عمل نہ کرنا سما سننا بھی ہے اور اطاعت بھی کرنا ہے کی جو ہمارے مسلم حکمراں ہیں ان کی ان کی باتوں کو سننا اس کے اوپر عمل کرنا ان کے خلاف خروج کرنا بغاوت کرنا لوگوں کو ان کے خلاف ابھارنا یہ تمام چیزیں حرام ہیں سب یہ بالکل جائز نہیں ہے اور ان کی باتیں اس وقت مانی جائیں گی جو اللہ کی بھلائی میں ہوں گی اللہ کے اطاعت میں ہوں گی لیکن خروج نہیں کیا جائے گا کسی کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا خروج سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا سوائے نقصان کے اور آج تک جو پہلا خروج ہوا آج تک دنیا اس خروج کے نقصانات کو بھگت رہی ہے اور قیامت تک اس کے نقصان کو بھگتتی رہے گی کبھی خروج کے اندر فائدہ نہیں ہوا کبھی بھلائی نہیں خروج کے اندر آپ گھر سے خروج کیجئے خاندان سے خروج کیجئے بھلائی ہوگا نہیں بھلائی ہوتی امت سے خروج کیجئے حاکم وقت سے خروج کیجیے مسلمانوں سے خروج کیجیے نہیں خروج کے اندر مطلب ہی ہوتا گناہ سمجھ لیجئے ان کے خلاف خروج کرنا اس لیے خروج کے اندر کبھی کوئی بھلائی نہیں رہی ہے آپ ان کی باتوں کو مانیں اگر کتاب و سنت کے موافق اطاعت کیجیے اگر نہیں خاموش رہیں ان کے لیے دعا کریں اور ان کے ظلم کو برداشت کریں ہر ایک کے اندر نقص ہے ہر ایک کے اندر خامی ہے ہر ایک کے اندر اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں اگر بادشاہوں کے اندر برائیاں ہیں تو ہمارے اندر بھی برائیاں موجود ہیں ہمارا معاملہ ہے صرف یہ کہ ہم برائیاں دیکھتے ہیں بادشاہوں کو اپنی نہیں دیکھتے ہیں ہمارے اندر ان سے کہیں زیادہ برائیاں موجود ہیں کم سے کم پوری دنیا اپنے ملک کو متحد کر کے رکھے ہوئے ہیں سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی اچھائی ہوتی ہے لیکن ہماری نظر ادھر نہیں جاتی تمہارے بھی نے کیا فرما وہ سمے ہوتا سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے وہ ان تعمر عبد الحمشی اگر حبشی غلام ہی کیوں نہ تو بھی اس کی بات ماننا خلیفہ بن گیا اور حاکم وقت بن گیا وہ اس کی بات ماننا چاہے غلام ہی کیوں نہ ہو ہمارے بھی نے فرمایا چاہے اس کی ہاتھ کٹے ہوئے ہوں پاؤں کٹے ہوئے ہوں کیسا ہی ناک کٹی ہوئی اس کو بد صورت ہو بد شکل ہو وہ کوئی اس کا خاندان نہ ہو کوئی اس کی نسل نہ ہو کیسا بھی ہے لیکن اس کے ہاتھ میں ڈنڈا آ گیا اس ڈنڈے کی وجہ سے اس کی بات کو ماننا اس کے خلاف فروج نہیں کرنا اور اسلام کی خوبیوں میں سے اسلام کے اندر دیکھیے غلاموں نے بھی حکومتیں کی ہیں سال ہر سال حکومتیں کی ہیں ممالک جو تاریخ پڑے ہوں گے ان کے معلوم ہوگا ایک لمبا زمانے تک انہوں نے حکومتیں کی ہیں جی ہاں تو اس طریقے سے چاہے غلام ہی کیوں نہ ہو حبشی کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو تمہیں اس کی بات کو ماننا اس کے خلاف فروج بغاوت کرنا پتہ جائز نہیں پھر ہمارے نے ایک تیسری بات کیا فرمائی فن عشمن کمبادی فصل اختلاف القطیرہ میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دے گا یعنی میری وفات کے بعد میری موت کے بعد جو زندہ رہے گا زندگی ہمیشہ کسی کے لیے نہیں ہمارے نبی کو اللہ جو زندگی دی آپ دنیا کے اندر رہے دنیا سے چلے گئے آپ کی وفات ہوگی دنیا سے آپ وفات پا چکے ہیں میرے بعد جو زندہ رہے گا میرے چلے جانے کے بعد دنیا سے بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا اختلاف کی صورت میں کیا کرنا ہے اختلاف کی صورت میں کیا کرنا ہے ہمارے نبی نے اس کا علاج بھی بتایا بیماری بھی بتا دی علاج بھی بتایا اور یہی کامیاب ڈاکٹر کی پہچان ہوتی ہے علاج کب انسان کرتا ہے ڈاکٹر جب بیماری کی تشخیص کرے گا اگر بیماری نہ معلوم ہو تو علاج اس کا نہیں کر سکتا کبھی یہ دوا دے گا کبھی وہ دوا دے گا کبھی کوئی دوا دے گا لیکن جب بیماری ڈاکٹر پکڑ لیتا ہے تب اس کے مطابق جب علاج کرتا تو اللہ کے فضل سے دوا کامیاب ہوتی ہے تو آپ نے کہا بہت زیادہ اختلاف ہوگا لیکن اختلاف سے گھبرانا نہیں ہے اختلاف سے مت گھبرانا کیونکہ ہمارے پاس ایک اصول ہمارے پاس ایک میدان ایک ترازو ایک کسوٹی ہے ایک معیار ہے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے بس کون گھبرائے گا اختلاف سے جن کے پاس کوئی اصول نہ ہو جن کے پاس کوئی معیار نہ ہو جن کے پاس میدان اور ترازو نہ ہو اس میں اختلاف کی نہیں بتائی جائے کہ اختلاف کرنا ضروری نہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اختلاف دو طرح کا ہوتا ہے ایک انسان کی سوچ کا اختلاف ہوتا ہے یہ دور ہو جاتا ہے ایک انسان عقیدے کے اندر اختلاف کرے یہ محمود اچھی چیز غلط چیز ہے یہ اختلاف سے منع کیا گیا شریعت کے اندر لیکن انسان کی فطرت ہے کیونکہ سب کی سوچ سب کی فکر سب کی عقل الگ الگ ہوتی اس لیے اختلاف ہونا یقینی ہے یہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو اختلاف تنوع کہلاتی ہے یعنی کوئی اصل اختلاف نہیں ہوتا ہے کوئی ایک مسئلہ ذکر کرتا ہے کوئی دوسری شکل ذکر کرتا ہے کوئی تیسری صورت ذکر کرتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اختلاف آنا کہ اختلاف نہیں ہوتا ہے یہ اختلاف نہیں ہے یہ اختلاف تنوع کہا جاتا ہے وہ ساری چیزوں کو حدیث شامل ہوتی ہے جی ہاں تو ہمارے نبی نے فرمایا بہت زیادہ اختلاف ہوگا تو کیا کرنا علیکم سنتی میری سنتوں کو لازم پکڑو آپ کی سنت اختلاف کو دور کر دے گی آپ کی حدیث اختلاف کو ختم کر دے گی حدیثوں سے اختلاف ختم ہوتا ہے حدیثوں سے اختلاف دور ہوتا ہے بڑا افسوس کا عالم ہے یہ کچھ لوگ کہتے ہیں سنتوں سے اختلاف ہوتا ہے حدیثوں سے اختلاف ہوتا ہے نمب اگر آپ یہ کہتے تو گویا کہ قرآن سے بھی اختلاف ہوتا ہے کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے قرآن بھی بھیجا حدیث بھی بھیجی ہوا اللہ وہی اللہ کی طرف سے آپ کے زبان مبارک سے جو کلمہ نکلتا ہے وہی ہے وہ اللہ نے آپ کی طرف وہی فرمائی جب امین کے ذریعے سے وما آتا کم و رسول نہا کم و فنت ہو جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو جس سے منع کر اسے رک جاؤ اللہ نے پھر رسول کو جہاں قرآن دیا وہیں حدیث بھی دی ہے لہذا دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اگر آپ کہتے ہیں حدیث سے اختلاف تو ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ ہماری سنت سے اختلاف دور ہوگا کس کی بات سچی ہے ہماری اللہ کے رسول کی بات سچی ہے ہماری وہ ساری باتیں جو حدیث کے خلاف ہوں کوڑے دان کے اندر جوتے کی نوک پر وہی بات ہماری درست مانی جائے گی جو کتاب و سنت کی موافق ہوگی کتاب و سنت سے ہٹ کر کے اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے تمہارے بھی سمایا کہ یہ خلاف ہوگا تمہاری سنتوں کو لازم پکڑو وہ سنت الخلفاء راجدین المحدین اور خلفۂ راجدین ابو بکر عمر عثمان و علی انہیں خلفاء راشدین کہا جاتا ہے انہیں خلفاء راجدین کہا جاتا ہے المحدین ہدایت یافتہ ان کی سنتوں کو ادو علیہ بن نواز مضبوطی کے ساتھ ان کی سنتوں کو لازم پکڑ لو خلفۂ راجدین ہیں ہمارے لیے معیار ہیں ان کا فہم ہمارے لیے حجت ہے یہ وہ ہمارے سلف ہیں وہ ان کے فہم کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا کتاب و سنت کو انہیں کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے قرآن کریم بارہ اللہ ہر قرآن نے اس بات کی دعوت دی ہے اس بات کا حکم دیا ہے تو جو خلفائے راجدین ہیں صحاب کرام اور خلفۂ راجدین ہدایت یافتہ ان کی سنتوں کو لازم پکڑو اور وہ علیہ ابی نواز اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو جو داڑھ کے دانت ہوتے ہیں نا اس سے انسان جب کوئی چیز پکڑتا ہے تیزی کے ساتھ آگے کی دانتوں سے اس کو نہیں پکڑتا ہے یہ جو دانت داڑھ کے دانت ہوتے ہیں اس سے پکڑتا ہے اس کے اندر طاقت آتی ہے تو مضبوطی کے ساتھ تھام لو کسی بھی طرح کا اختلاف نہ کرو ادو علیہ بھی نواز ویاکم الداثات العمور اور نئی نئی چیزوں سے بچو یہ ساری وصیتیں ہیں آپ کی اپنی سنتوں کو لازم پکڑنے کا حکم دیا آپ نے خلفہ راجدین کی سنتوں کو لازم پکڑنے کا آپ نے حکم دیا اور اس کے بعد کیا فرمایا ویا کم مداسات العمور نئی نئی چیزوں سے بچو نئی چیزوں سے بچوں کیوں اس لیے کہ نئی چیزیں بدعت ہوتی ہیں وہ کل بدعت دلال اور ہر بدعت کو بڑھائی ہوتی ہے ہمیں نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے دین کو اللہ نے مکمل کر دیا دین کی جب تکمیل ہوگی تو اس میں نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہاں نئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے جہاں مکمل نہ ہو تکمیل نہ ہو وہاں نئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے دنیا کی بھی تکمیل نہیں ہوئی ہے دنیا دن بدن آگے جا رہی ہے ترقی کرتی جا رہی ہے پہلے موبائل نہیں تھا آج موبائل آ گیا اور بہت ساری چیزیں پہلے زمانے میں چیزیں نہیں تھیں آگے آگے اور کیا چیزیں پیدا ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے اللہ نے دنیا مکمل نہیں کیا اللہ نے دین کو مکمل کیا علی و محکم التلکم دین ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا دنیا مکمل نہیں ہوئی ہے دنیا قیامت کے آخری سلو تک ترقی کرتی جائے گی جب قیامت قائم ہو جائے گی تب دنیا بھی ختم ہو جائے گی دین اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اللہ نے جو بھیجا نبیوں کو دین کو اللہ رب نے مکمل کر دیا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لہذا اس میں نئی چیز کی گنجائش ہی نہیں ہے نئی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے گلاس پانی سے بھرا ہوا ایک قطرہ بھی ڈالیں گے پانی باہر آ جائے گا اگر اس کے اندر نفس ہے پانی کی کمی ہے تب پانی اندر لے گا گلاس اگر لبالب بھرا ہوا ہے تو ایک قطرہ کی بھی گنجائش نہیں ہوتی دین کو اللہ نے مکمل کر دیا سب سے بڑی نعمت ہے اس امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ رب العامین نے کامل شریعت کامل دین عطا فرمایا سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جو اللہ اقبام سمت کی اوپر فرمائی وہ اکرم تو علیہ کو نعمت ہی نعمت ہم نے پوری کر دی تو لکم السلام دینہ دین اسلام سے میں راضی ہو گئے اللّہ کے شادی ہے تو دین اللہ نے میں کامل عطا فرمایا لہذا اس میں کسی نئی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے نئی چیزیں گمراہی ہوتی ہیں اور بدعتیں ہوتی ہیں اور بدعت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ دین کے اندر نئی چیز پیدا کرنا بدعت کا تعلق دنیا سے نہیں ہوتا دین سے ہوتا ہے بدعت کا تعلق دنیا سے نہیں ہوتا دین سے ہوتا یہ موبائل بدعت نہیں ہے یہ دنیاوی طور پر آپ نئی چیز کہہ سکتے اس کو لیکن شریعت کی اصطلاح میں بدعت اس نہیں کہا جاتا بدعت کی ہمارے ڈبی کیا تعریف فرمائی آپ فرماتے ہیں مناح دسافی امرینا حاضا حاضہ جس نے ہمارے اس دین میں نئی چیز پیدا کی وہ بدعت ہوتی ہے و مردود ہے دین میں ہمارے شریعت کے اندر نئی چیز پیدا کیا فی امرنا حاضہ آپ نے دنیا کے معاملے کی طرف نہیں اشارہ فرمایا شریعت کی طرف دین کی طرف اشارہ فرمایا کہ دین کے اندر جو نئی چیز پیدا کرے وہ بدعت ہے لہذا جو لوگ جب ان سے کہو کہ یہ چیز بدات ہے فلاں چیز بدات تو جہالت کی بنا پر فوراً اعتراض کر دیتے ہیں موبائل بھی بدات ہے جہاز بھی بدات ہے فلاں چیز بدات ہے چشمہ بھی بدات ہے گاڑی بھی بدات ہے کیوں آپ اس کو استعمال کرتے ہیں یہ جہالت کی بنا پر لوگ ایسا سوال کرتے ہیں کیونکہ بدات کا تعلق دنیا سے نہیں ہوتا بدات کا تعلق دین سے ہوتا ہے دنیا اللہ نے مکمل نہیں فرمائی اللہ نے دین کو مکمل فرمایا تو آپ نے کیا فرمایا سنتوں کو لازم پکڑو دین کے اندر نئی نئی چیزوں سے بچو کیونکہ نئی چیزیں کیا گمراہی ہیں گمراہی انسان کو جہنم کے اندر جاتی سنت جنت تک پہنچاتی ہے اور بدعت انسان کو جہنم تک پہنچاتی ہے چھوٹی بدعت کرنے والا بھی بڑی بڑی بدعتوں کے ارتکاب کرنے لگتا ہے چھوٹی معاشی جو انسان کرتا ہے پہلی بار اسے بہت بڑی نظر آتی ہے لیکن کرتے کرتے انسان عادی بن جاتا ہے جری ہو جاتا ہے اور بڑی بڑی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کرنا شروع کر دیتا ہے پہلے دس ہزار رشوت لیتے ہوئے بھی اسے ڈر جاتا ہے خوف لگتا ہے لیتے لیتے لاکھوں لیتا ہے اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا وہی معاملہ بدعت کا بھی ہے چھوٹی بدعت انسان کو بھیانک بدعت کی طرف لے کر کے جاتی ہے چھوٹی معاشیت انسان کو بڑی معاشیت کی طرف لے کر کے جاتی ہے اس لیے شریعت کے اندر ہر معاشیت سے ہر بدات سے منع کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی کوفے کے اندر کوفہ منتقل ہو گئے تھے عبداللہ بن مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کی جامع مسجد کے اندر ابو مساشری بڑے مشہور صاحب ابو مساشری رضی اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو دیکھا کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے ان کا ایک سرگنا ہے وہ کیا کر رہے ہیں سب ذکر کر رہے ہیں وہ کہتا کہ وہ کہتا سب پیچھے الحمد للہ الحمد للہ سب ایک ساتھ کہتے ہیں پھر کہتا سو بار یہ کہو پچاس بار یہ کہو پچیس بار یہ کہو یہ آپ کیا کہیں گے الحمد للہ کہنا سبحان اللہ کہنا اللہ اکبر کہنا یہ ساری چیزیں مصنون شریعت کے اندر غلطی کہاں تھی غلطی اجتماعیت کی تھی ہمارے نبی نے ایک ساتھ کہنے کا نہیں کہا کہ کیا آدمی کھڑا ہو کر کے کہے کہو سو مرتبہ الحمد پھر وہ کہے پیچھے سارے لوگ دہرائیں یہ کیفیت اور یہ طریقہ بدات کہلاتا ہے ابو موسا شریف رضی اللہ عنہ دیکھا ڈر گئے وہ بھاگتے ہوئے عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے فجر کی نماز کی بات کی ہے اور بلائے کہا کہ آج ایسی چیز میں نے دیکھی کہ آج تک نہیں دیکھی کہا کیا دیکھا کہا کہ میں نے لوگوں کے طریقے سے گنتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ تم نے کیوں نہیں کہا کہ اپنی برائیوں کو تم لوگ گنو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بڑے ہیں اس لیے ہم آپ کی رائے کا انتظار کر رہے تھے دیکھیے یعنی ابو مساشری کتنے بڑے صحابی ہیں لیکن پھر بھی عبداللہ بن مسعود کی رائے کا انتظار کرنے لگے آج ہمارا یہاں کیا حل بہت بڑی بات رہتی ہے کچھ نہیں معلوم ہے ایک دو حدیث پڑھ لیا فوراً فتویٰ جاری کر دیا یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہو گئی بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے یہ ایک دو حدیث پڑھ لیا ایک دو قرآن جو ایک دو مرتبہ قرآن ختم کر لیا کچھ آئے تھے کسی سن لی پڑھ لی اپنے آپ کو علامہ سمجھ بیٹھتا اپنے آپ کو بہت بڑا مفتی سمجھ بیٹھتا ہے فتوے جاری کرتا ہے اور اس طریقے سے جو ہے ایسی حرکتیں کرتا ہے وہ صاحب رسول بہت بڑے صحابی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ نہیں کہا ہم آپ کی رائے کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا اس کے بعد اللہ مسعود گئے ان کو نصیحت کا کہا کہ اللہ کے رسول کے جوتے بھی پرانے نہیں ہوئے ان کے کپڑے نہیں پرانے ان کے برتن نہیں ٹوٹے تم لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر لی اگر یہ خیر ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کرام کرتے یہ خیر صحابہ کرام موجود ہے بھی کسی نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا پھر آپ ان کو مسجد سے نکال دیا یہ تو بہت چھوٹی بدعت لگتی ہے نا آج کے دور کے لحاظ سے بہت چھوٹی بدعت ہے بڑی بڑی بدعت آج ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں لیکن جانتے ہیں انجام کیا ہوا اس کا بڑا بھیانک انجام ہوا یہ وہ سارے لوگ جو وہاں بیٹھ کر کے یہ ساری چیزیں کر رہے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ ہوئی خوارج کی ان لوگوں نے خوارج کا ساتھ دیا تھا صحابہ کا ساتھ نہیں دیا یہ ہے چھوٹی بدعت کا بھیانک انجام چنگاری لگتی ہے چھوٹی کلوز سرکٹ سے ایک چنگاری پورے گاؤں پورے علاقے کو خاکستر کر دیتی ہے پورے خاکستر پورے پورے جنگل کو جلا دیتی ہے پورے علاقے کو جلا کر کے راہ کر دیتی ہے چنگاری ایک چھوٹی سی چنگاری کوئی آدمی سگریٹ پی رہا ہوتا پھینک دیتا ہے نہ اس بلا مردالک لے اس کے ذریعے سے آگ لگ جاتی ہے چنگاری ہے چھوٹی سی یہی معاملہ بدات کبھی معاملہ معاشیت کبھی میرے بھائی ہو اس لیے کسی بھی معاشیت کو کسی بدعت کو معمولی نہ سمجھو اس کا بھیانک انجام ہوتا ہے تمہارے بھی کہ اس سے بچو وہ لوگ سارے کے سارے لوگ نے خوارج کا ساتھ دیا تھا ان کا ساتھ دیا صحابہ کا ساتھ نہیں دیا ان لوگوں نے حالانکہ وہ سب نیکی کے تلاش میں تھے نیکی سمجھ کر کے ساری چیزیں کر رہے تھے عبداللہ نسور ان کو گھر سے مسجد سے نکال دیا اور سارے لوگوں نے خوارج کا ساتھ دیا ان کو تیر تھما رہے تھے نہروان کے جنگ میں جن میں علی رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام ایک طرف تھے اور سارے اخبار جنہوں نے خروج کیا تھا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ان کے ساتھ انہوں نے ان کا ساتھ دیا اس لیے کبھی بدعت کو معمولی نہ سمجھو تمہارے بھی بات ہے کہ بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ابامین ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بدعت سے ہر کفر سے ہر معاشر سے بچائے اللہ نبی کی سنتوں پر خلفۂ راجدین کی صحابہ کرام کی سنتوں پر قائم رکھے ان کے فہم کے مطابق ان کے عقید منحص کے مطابق ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق نات فرمائے آمین بارک اللہ علیہ الب الفرمن عدیم و نفان بلاد و ذکر حکیم ان طالیٰ جواب ان کری ملکوں پر روف